الرحمن الرحيم لله الحمد أولا وآخرا والصلاة والسلام على نبيه باطنا وظاهرا وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد مسلمان بھائیو السلام علیکم ورحمۃ اللہ اس مختصر نشست میں جو موضوع آپ کے سامنے رکھنے کا ارادہ ہے اس کا نام ہے ریاض شاہ پنڈی وال کی علمی بونگیاں اور اہل بیت کی گستاخیاں آپ کو معلوم ہے کہ یہ ریاض شاہ پنڈیوال پروفیسر ڈاکٹر ہے اور جماعت اہل سنت پاکستان کا صدر بھی رہ چکا ہے اب خدا جانے اس کا کیا مقام اور ہوتا ہے اس شخص کی قرآن مجید کے ساتھ ظلم اور زیادتی جس کی کائنات میں کوئی مثال نہیں ملتی معنی کے اندر انتہائی تحریف وہ سابقہ بیان ہو چکا ہے جس کے اندر آپ جندے کٹانے والی تشبی پائیں گے آج ناچیز کا مقصد اس شخص کی علمی بونگیاں اور اہل بیت کی گستاخیاں آپ کے سامنے رکھنا مقصود ہے یہ دیکھیں آپ کے سامنے اس کا کلپ ہے کہ شاہ تل وجو شاہ تل وجو شاہ تل وجو اس کا معنی کیا ہے بڑی عجیب بات میں بتاؤں میں نے بڑی بڑی تاریخیں پڑھی ہیں اس لفظ کا معنی کسی نہیں ہوں میں ذوق کے مطابق آپ کو بتانے لگا ہوں چلو آپ کو سمجھانے کے لیے کہتا ہوں ویسے اس کے اکیس معنی ہیں اگر تاج العروس پڑھیں اکیس کے اکیس تو میں بیان نہیں کر سکتا میں ایک بتاتا ہوں اصل میں بادشاہ یہ جو شاہ وہ کہتے ہیں جو چھا جائے وہ شاہ ہوتا ہے اور جو سارے نیچے کر کے سب کچھ حوالے کر دے وہ جناب شاہ نہیں ہوتا شاہ کا معنی پھیلنے والا ہوتا ہے اور پھیلانے والا ہوتا ہے شاہ مصطفیٰ تھے جب کا شاہ الوجو میرے ہاتھ سے نکلنے والی مٹی یا اللہ کوئی بدری کافر نہ ہو جس کی آنکھوں میں نہ پہنچ جائے علی کہتے ہیں کوئی نہ بچا اس کی آنکھوں میں مٹی پہنچ گئی یہ شاہ تھے اور کربلا میں شاہ استوس ہے بادشاہ اس کلپ کے اندر اس ظالم نے جو علمی بونگیاں بکھیری ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں اور جو اہل بیت کی گستاخیاں کی ہیں بلکہ رسول اکرم کی گستاخیاں کی ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں جن کو سمجھنے سننے کے بعد آپ یہ فیصلہ کرنے پہ مجبور ہو جائیں گے ریاض شاہ نہیں ریاض موچ ہے میرے دوستو یہ کلپ دیکھیں شاہت الوجو شاہت الوجو شاہت الوجو تین بار پڑتا ہے یہ حدیث مبارک کے لفظ ہیں پڑھنے کا انداز اس کا انتہائی گستاخی کا ہے جیسے کوئی کسی کلام کی تدلیل کرتا ہے اس طرح پڑھ رہا ہے پھر جو معنی میں اس نے حدیث کے ساتھ ظلم کیا اور لغت کے ساتھ ظلم کیا وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں آگے کہتا ہے بڑی عجیب بات ہے آگے کہتا ہے اس کا کیا مانا ہے شاہت الوجو کا کیا مانا ہے شاہت کا شاہت الوجو کا کیا مانا ہے بڑی عجیب بات ہے میں بتاؤں میں نے بڑی بڑی تاریخیں پڑھی ہیں یہ اس کا جملہ ہے سب سے پہلی بونگی یہ ہے کہ کہہ رہا ہے اس کا کیا معنی ہے میں بتاؤں میں نے بڑی بڑی تاریخیں پڑھی ہیں اس شخص کو اتنا پتہ نہیں ظالم کو کہ لغوی معنی کے لیے تاریخیں پڑھی جاتی ہیں یا لغت کی کتابیں پڑھی جاتی ہیں تاریخی قصہ واقعہ ہوتا ہے تو تاریخوں کا حوالہ دیا جاتا ہے اور ان کا مطالعہ کیا جاتا ہے وہ بات تو کر رہا ہے شاہت الوجو کے ترجمے کی تو بڑی بڑی تاریخ کی کتابیں پڑھی یہ ایسے ہے جیسے کوئی شخص گدے کو گھوڑا سمجھنا شروع کر دے اور گھوڑے کو گدا الو کو باز اور باز کو الو جس شخص میں اتنا تمیز نہیں لغوی معنی دیکھنے کے لیے رجوع تاریخ کی کتابوں کی طرف کیا جاتا ہے یا لغت کی کتابوں کی طرف کیا جاتا ہے وہ مفسر قرآن ہے اس کی تفسیر آ رہی ہے بک رہی ہے بازار میں پتہ نہیں جندے کٹانے کی طرح اس نے قرآن کے ساتھ کیا ظلم کیا ہوگا یہ پہلی بونگی ہے وہ ایک کوئی نوز باللہ پیر بنا پھرتا کراچی میں اس کی لطیفے کی بات ہے تو کراچی میں اس نے خطاب کیا اس نے کہا امام راضی اپنی تفسیر شرح ملا جامی میں فرماتے ہیں جس طرح اس پیر کو شرح ملا جامی تفسیر لگتی ہے حضرت کو تاریخ کی کتابیں لغت کی لگتی یہ پہل پہلی باؤنگی آپ ذہن میں رکھنا یہ سمجھیے گا حضرت ڈاکٹر پروفیسر بہت عظیم سکالر روحانی پیشوا کی طرف سے آپ کے لیے ایک علمی خچ ہے جس کو اپنی زندگی کے عجائبات میں شامل رکھنا اگر کہیں بھی آپ کو ہنسنے کی ضرورت محسوس ہو تو اسی بات کو ذہن میں لوٹا لینا آگے حضرت نے کہا کسی نے اس کا مانا نہیں کیا یعنی تاریخ کی کتابوں میں تاریخ کی کتابوں میں کسی نے مانا نہیں کیا میں ذوق کے مطابق آپ کو بتانے لگا ہوں یہ اگلے جملے پر غور کریں میں ذوق کے مطابق آپ کو بتانے لگا ہوں حضرت کہہ رہے ہیں یہ بالکل ٹھیک ہے ایسی عظیم اور گندی غلطی حضرت جیسے شخص کا ذوق ہی ہو سکتا ہے اس کا علم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں جی آپ نے صحیح فرمایا کہ آپ کو میں اپنے ذوق کی بات کرتا ہوں یہ آپ کا ذوق ہے اس میں کوئی شک نہیں بزرگ فرماتے ہیں جب کسی شخص کو یرکان لگ جاتا ہے تو اس کو میٹھی شہ کڑوی لگتی ہے اس کے ذوق کا یہ حال ہوتا ہے حضرت کا ذوق اسی طرح کا گڑ مار بوٹی کھا لیں تو گڑ میٹھا پھیکا لگتا ہے گڑ مار بوٹی ہوتی ہے اس کے کھانے کے بعد آپ میٹھا کھائیں تو پھیکا لگتا ہے تو اس طرح کا ذوق آپ صرف حضرت میں پائیں گے یا پھر حضرت کے ساتھ کے جتنے ماہرین سکالر لوگ ہیں ان میں پائیں گے آگے آپ فرماتے ہیں آپ کو بتانے لگا ہوں چلو آپ کو سمجھانے کے لیے کہتا ہوں آپ ڈاکٹر ہیں بہت بڑے پروفیسر ہیں اردو کے ماہر ہیں ذرا اردو پر بھی غور کرو ذوق کے مطابق آپ کو بتانے لگا ہوں چلو آپ کو سمجھانے کے لیے کہتا ہوں یہ ترقی چلو آپ کو سمجھانے کے لیے کہتے ہیں اس پر بھی ذرا غور فرمائیں یہ آپ کی علمی بونگیوں میں ایک اور بونگی آ جائے گی کہ چلو آپ کو سمجھانے کے لیے کہتے ہیں حضرت سمجھائی وہ بات جاتی ہے جو پہلے کسی نے پڑھی ہو سمجھ نہ آئی ہو آپ تو اپنے ذوق کی بات کہہ رہے ہیں اور ذوق دلالت کرتا ہے کہ یہ آپ کی بات کسی کے پاس نہیں ہے اور سمجھانا یہ بات دلالت یہ دلالت کر رہا ہے کہ لوگوں کو پہلے جس کو کہتے ہیں تصور بے وجہ وہ موجود ہے تو یہ بھی آپ کا تناقض اور پھر چلو کے احسان کے ساتھ یہ بھی دنیا کو یاد رکھنا چاہیے ویسے حضرت آگے فرماتے ہیں ویسے اس کے اکیس معنی ہیں اگر تاج العروس میں پڑھیں یہ آپ کی ایک اور علمی بونگی ہے لگتا ہے آپ نے گزرتے ہوئے کسی عجائب گھر میں تاج تو دیکھا ہے لیکن تاج العروس کتاب نہیں دیکھی آپ کو پہلے نمبر پر تو نام ہی سیدھا نہیں آتا کتاب تاج العروس آئین کے ذمہ کے ساتھ پڑھتے ہیں جبکہ یہ آئین کے فتح کے ساتھ ہے تاج تاج العروس کتاب کا نام پھر آپ کہتے ہیں کہ اس کے اکیس معنی ہے کیونکہ آپ نے کتاب میرے خیال میں بھولے سے دیکھی نہیں اور اگر دیکھ لی تو آپ کا علم مجھے یقین دلاتا ہے کہ آپ کسی کتاب کو سمجھنے کے اہل نہیں ہیں پڑھنے کے حال نہیں ہے سمجھنا تو کو جا رہا جو شخص لغت کے مسئلے کے لیے تاریخوں کے حوالے کا دے رہا ہے ایمان سے بتانا کون سی کتاب پڑھ سکتا ہے وہ اس کے اندر صلاحیت ہی نہیں کتاب پڑھنے کی تو کہتا ہے اکیس مہانی جب صلاحیت نہیں تھی تو کہتا ہے شاہ تل وجوہ کے اکیس معنی ہے میں اس کو اور اس کے خوشامتی ملاؤں کو اس کے خوشامدی ملاؤں کو چیلنج کرتا ہوں تاج العروج سے شاہت الوجو کے شاہ تل وجو لفظ کے شاہت الوجو کے صرف دو معنی نکال دو دعوی اکیس کا میں تمہیں چیلنج کرتا ہوں صرف دو معنی نکال دو تاج العروس میرے سامنے ہے یہ لفظ شاہت الوجوہ کے حدیث شریف میں آئے حدیث بخاری مسلم کی ہے آپ علیہ السلام نے غزوہ حنین کے موقع پر جنگ حنین کے موقع پر یہ لفظ یہ جملہ ارشاد یہ جملہ ارشاد فرمایا تھا تاج العروس میں لکھا ہے وفی حدیث حنین ان رمل مشرقین بے من ہسپن وقال شاہل وجو فہاز تعالی قال ابو عامر اے قابحت الوجو آپ علیہ السلام نے جنگ حنین کے موقع پر مٹی ش... آ... کنکریوں کنکریوں کے ہاتھ میں لیا مٹھی بھر کر ہنین کے موقع پر یہ یہ لفظ میں رکھنا یہ تاج العروس پڑھ رہا ہوں وفی حدیث ہنین اس لیے تنبیہ کر رہا ہوں کہ آگے جا کر اس کی علمی باؤنگی دکھاؤں گا کہ وہ کہتا ہے جنگ بدر اور یہ ہنین ہے کون سی ہے ہنین میں آپ نے پتھر نہیں پھینکے تھے ادھر صرف تیتال ہوا ہے فرشتوں فرشتے مدد کے لیے خیر کہہ رہا ہے بدر میں اسی کی بات کر رہا ہوں بدر میں کنکریاں نہیں پھینکی آپ نے فرشتے آئے تھے اللہ رمال مشرقین اب حسن وقال شاہت الوجو ابو آمر کے حوالے سے شاہت الوجو کا معنی لکھا ہے کابحت الوجو چہرے بدسورت ہو گئے کیا ترجمہ ہے کابوسا یقب کاباحت کبھی ہونا بدسورت ہونا چہرے کافروں کے آپ کی کنکریوں کی مٹھی بھر کنکریوں کی ضرب سے کافروں کے چہرے کیا ہو گئے کبھی اور بدسورت ہو یہ ہے یہ مانا ہے شاہت الوجو کا یہ کہہ رہا ہے شاہت الوجو کے اکیس معنی میں چیلنج کرتا ہوں صرف یہاں پر دو معنی ثابت کر دو خدا کا خوف کرو اور خدا کو ماننا نصیب ہو انگریزی تعلیم کے بعد تو خدا کا خوف آئے رقیبوں نے اکبر نے سو سال پہلے کہہ دیا رقیبوں نے رپٹ جا کے لکھوائی ہے تھانے میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں یہ جج کہہ رہے ہیں ان کے پاس رپٹیں پہنچی تھی تو کہہ رہے ہیں نا تو دوستو اس کا معنی شاہت الوجو کا اور کوئی نہیں کر سکتا صرف ایک معنی ہے چہروں کا کبھی ہو چہرے کبھی ہو گئے بدسورت ہو گئے اور اس ظالم نے کیا کیا اکیس مانوں کا دعویٰ کر دیا تاج الاروس میرے دوستو ادھر دیکھو کل مانے اگر دیکھے جائیں جو اس مادے سے بن رہے ہیں اور مختلف الفاظ کے بن رہے ہیں اس مقام پر نہیں یہ دعویٰ کر رہا ہے اس لفظ شاہت الوجو کے کیس مانے ہیں اس مادے کے مرکبات جو ہیں ان کے معنی کو لکھے ہیں تو وہ تقریباً پندرہ بنتے ہیں اکیس پھر بھی نہیں بنتا اس نے دعویٰ کیا اکیس ماں نے شاہت البجو کے میں چیلنج کرتا ہوں صرف دو تاجر عروج سے ثابت کر دو چلو لغت کی کسی کتاب سے ثابت کر دو جاؤ تاریخ کی کتابوں میں تو تجھے ملے نہیں بہت پتہ نہیں کتنی محنت کی ہوگی تمام تاریخ کی کتابیں آخر کہہ رہا ہے بڑی بڑی تاریخ کی کتابیں پڑھی اب ظاہر بات ہے یہ تاریخ و دمشق تاریخ و دمشق الکبیر ابن عساکر کی وہ بھی تاریخ ہے تو آپ کو معلوم ہے وہ تو ستر پچہتر جلدوں کی کتاب ہے تو وہ بھی حضرت نے مکمل پڑھی ہوگی تاج العروس کے ساتھ اتنا ظلم بتا رہا ہے کہ آپ نے مکمل پڑھی ہوگی تاج العروس کی عبارتوں کا آپ کے سامنے جو ہے وہ کبھی بھولے سے بھی نہ آنا اگر آنا تو انتہائی غلط سمجھ آنا یہ بتا رہا ہے آپ نے پوری تاریخ کی کتابیں پڑھی ہیں اس میں کوئی شک نہیں اگر کوئی شک کرے گا تو صحیح دانا بندہ ہوگا سمجھ نہیں آ رہا تو میرے بھائیوں پھر حضرت کی اس یہ اکیس مانوں کا دعویٰ یہ ایک اور بونگی ہے آگے آپ فرماتے ہیں اب سارے میں بیان نہیں کر سکتا حضرت کی اس معذرت پر بھی قربان جائیں پتہ نہیں کس حکمت سے آپ نے بیان نہیں کیا ورنہ مستحضر تو سارے تھے ایک بتاتا ہوں اب جو ایک بتا رہا ہے اگر وہ تاج العروس میں مل جائے میں ناک کٹوا دوں گا قائل کی تو ہے نہیں میں اپنی بات کر رہا ہوں میں ناک کٹوا دوں گا اگر یہ حضرت کا مانا تاج العروس میں نظر آ جائے آپ فرماتے ہیں ایک بنا بتاتا ہوں اصل میں ہے بادشاہ اصل میں ہے شاہ تل وجوہ اصل میں کیا ہے ہے اس اصل پہ بھی قربان جائیں کوئی بے اصلی ایسی اصل بتا سکتا ہے یہ تمام دنیا کے عربی دان علماء طلباء سب توجہ کریں اور اپنے لطائف خانہ میں اس کو محفوظ کریں آج تک کائنات میں ایسا اشتقاق نظر نہیں آئے گا شاہت الوجو کس سے بنا ہے بادشاہ سے بنا ہے پنجابی ایک مثال ہے دیسی کتی تے ولتی چیکا کی مثال ہے ولتی چیکا بادشاہ لفظ اجمی ہے بادشاہ کون سا لفظ ہے اجمی ہے وہ ایک پڑولے شاہ ہے ہمارا ادھر کا وہ کہتا ہے چشتی ہنستا ہے باتیں کر کے کسی کی اصلاح کے وقت ہنسنا نہیں چاہیے وہ پڑولا تیری اس بات پہ بھی مجھے ہنسی آتی ہے جو شخص قابل اصلاح ہو اس کی اصلاح میں ہنسنا نہیں چاہیے جو قابل ہی نہ ہو اس کی اصلاح کرو تو اور گٹر بن جائے تو ایسے پر سوائے ہنسی کے کچھ نہیں ہوتا اسی وجہ سے اللہ پاک فرماتا ہے قیامت کے روز جہنمیوں پر مومن ہنسیں گے تو معلوم ہوا ایسے ایسے آتش کہ لائقین شائقین جو ہیں ان پر تو ہنسنا جنتیوں کی سنت ہے جی پر کوئی نہیں یہ سب بھائی ایک جیسے ہیں میں دیکھ رہا ہوں دیکھ چکا ہوں تو میرے بھائیوں اس میں حضرت کہہ رہا ہے بادشاہ کس سے مشتق ہے یہ بادشاہ شاہت بادشاہ شاہ یشوہ شوہن بادشاہ سے مشتق اللہ اب بادشاہ لفظ کے ساتھ کیا ظلم ہوتا ہے ہائے ہائے ہائے عجیب لطیفہ دیکھو شاہت عربی کا لفظ تھا اس کو فارسی لفظ سے مشتق بنایا اب جو فارسی ہے اس کو اردو سے اور پنجابی سے مشتق کیا آپ فرماتے ہیں بادشاہ شاہ بادشاہ شاہ شاہ چھا چھا گیا پہلے ہم شخ سے شخ کو روتے تھے اب روتے روئیں گے بادشاہ سے شاہ شاہ چھا چھا گیا میرے خیال میں جس گاڑی کا انجن خراب ہوتا ہے وہ گاڑی وہ کیا کرتی ہے جب اس مسنگ مسنگ کر کے جس وقت وہ جیسے کرتی ہے پٹاخے مارتی ہے حضرت کی زبان کیا ہے یوں ہی لگتا ہے جیسے ایک مبارک بہترین گاڑی کا سلنسر ہے جس کے مبارک منہ سے شاہ سے بن گیا شاہ بادشاہ شاہ شاہ چھ گیا لطیفہ یہ میرے خیال میں جتنی آپ کی بونگیاں ہیں تمام بونگیوں کی سردار بونگی یہ ہے اس جیسی بونگی کائنات میں کسی نے نہ کبھی سنی ہوگی اور نہ کوئی قیامت تک سنے گا ہاں یہ خصوصیت ہے اس کو کہتے ہیں جناب فضیلت ایک ہوتا ہے نا فاضلہ ایک ہوتا ہے فضیلہ فوازل اور فضائل سمجھ آ نا یہ آپ کے فضائل میں سے ہیں آپ تک ہی محدود رہ سکتے ہیں دوسرے کی طرف منتقل نہیں ہو سکتے ہاں ذہن میں رکھ تو میرے بھائیو بات کو سمجھیں وہ جو شاہ یعنی جو چھا جائے وہ شاہ ہوتا ہے یعنی جو چھا جائے وہ شاہ ہوتا ہے اللہ اکبر با یہ اشتقاق یہ تحقیق اشتقاق بے مثال تحقیق کے کرنے کے بعد آپ آگے فرماتے ہیں یہ بونگیاں یہاں تک ختم ہو گئیں ہو سکتا ہے آگے کوئی بونگی آ جائے اب اہل بیت کی گستاخیاں اور بدترین گستاخیاں جس سے میں نے کہا ریاض شانی ریاض موش لگتا ہے وہ سنیں کہتا ہے اور جو سر نیچے کر کے سب کچھ حوالے کر دے وہ شاہ نہیں ہوتا یہ پتہ ہے کس کی تاریخ ہے کس کی طرف اس ظالم نے اشارہ لگایا امام حسن کی طرف کیونکہ امام حسن نے سر مبارک جھکا کر حضرت معاویہ کو حکومت سپرد کر دی تو یہ ظالم کہتا ہے وہ شاہ نہیں ہے امام حسن شاہ نہیں ہے کیونکہ شاہ وہ نہیں ہوتا جو سب کچھ حوالے کر دے وہ شاہ نہیں ہوتا میں تمہیں مسلمانوں کہنا چاہتا ہوں بتانا چاہتا ہوں یہاں تھوڑا تبصرہ کرنا چاہتا ہوں بات کو سمجھنا یہ جو سنیوں کا جماعت اہل سنت کا صدر رہا یہ تو اس کے سینے کا حال ہے امام حسن کے متعلق سلح معاویہ سلح معاویہ ناگوار اور نہ برداشت ہونے کی وجہ سے یہ اس کے سینے کا حال ہے وہ شاہ ہی نہیں رہے اور آپ کو معلوم ہے شاہ سید یعنی سید ہی نہ رہے علی کی اولاد ہی نہ رہے سیدہ خاتون کی اولاد ہی نہ رہے رسول کے بیٹے ہی نہ رہے خدا جانے یہ ظالم لوگ کیا سمجھ یہ تو ایک سنی جس کو کہتے ہیں سنیوں کا صدر یہ تو اس کے سینے کا بغض اور حال ہے امام حسن اور اہل بیت کے متعلق بتائیں رافضی کے سینے کا حال کیا ہوگا امام حسن کے متعلق میرے بھائیوں اللہ اکبر و کبیرہ اگرچہ اس پر تبصرے کی ضرورت نہیں جو سنی مسلمان ہوگا اہل بیت سے محبت اور تعظیم رکھتا ہوگا وہ تو صاف سمجھ جائے گا کہ ملعونین نہ انعامات سوقف ایسی بکواس سوائے لانت کے کچھ نہیں سوائے بدترین لفظیت کے کچھ نہیں اہل بیت کی دشمنی اور عداوت کے کچھ نہیں بات نہیں سمجھے اور خصوصاً جو اہل بیت کی عزت اور غیرت کا دم برتے ہیں پڑولے جیسے وہ ہمیں یزیدی ہونے کا الزام دیتے ہیں کہ دل میں ان کے بغض اہل بیت ہے ان ملعونوں سے میں کہتا ہوں ملعونوں امام حسن کی یہ گستاخی بلکہ میں آگے ثابت کروں گا خود رسول پاک کی گستاخی اور میں یہ ثابت کروں گا اعلی حضرت بریلوی کے کلام میں وہ کہہ رہے ہیں میں نہیں کہہ رہا کہ سلح معاویہ پر ناراضگی حسن پر ناراضگی حسن پر ناراضگی رسول پر ناراضگی رسول پر ناراضگی خدا پر ناراضگی اگر اعلی حضرت کے کلام سے صاف نہ دکھاؤں پھر کہنا تو تمام پنڈی کے ادھر ادھر لونڈوں سے میں پوچھتا ہوں طاقت ادھر ہمارے خلاف خرچ کی ہمیں یزیدی اور خود کو حسینی ثابت کرنے میں اب تم پر لانت پڑ گئی حسن کی اتنا بڑی گستاخی ہم سے تو اہل بیت کی گستاخی ممکن ہی نہیں یزیدیت کا ممکن ہی نہیں یزیدیت وہ بغیرت ادھر واقع ہے بغض اہل بیت تو ہی نہیں اہل بیت واقع ہے اس کے خلاف بغیرت ابھی تک طاقت خرچ نہیں کی وہ دلے سو رہے ہو لاکھ لانا ہے تم پر وہ پاکستان کے حرامی لوڈے ابھی سو رہے ہو او بغیرت سو رہے ہو عوام کو بتاؤ یہ جماعت اہل سنت کا صدر یہ کہہ رہا ہے امام حسن اور اہل بیت کے متعلق رسول خدا اور خدا کے متعلق اعلی حضرت کی زبان پڑھ پڑھ کر سناؤ بےغیرات تم تو جگہ جگہ دعویٰ کرتے ہو ہم اعلی حضرت والا مذہب موقف رکھتے ہیں لانات ہے تم پر کزاب دجالو تم اور اعلی حضرت یہ تو ممکن ہی نہیں ہے تو یہ اتنا بڑی گستاخی اپنی طرف سے مانے شیطانی گھڑے حدیث کو بدلا تعریف کی حدیث کو بدل کر اور پھر اپنا مانا نکال کر اور اہل بیت کو نکال دینا شاہ سے آل بیت کو سادات سے نکال دینا اور وہ بھی امام حسن جیسے اہل بیت کو جن کو رسول فرمائے اہل بیت جن کو قرآن فرمائے یہ تو کفر ہے ان کو کہنا شاہ نہیں ہے اہل بیت سے خارج کرنا ہے اس کا دوسرا معنی یہ ہے آل بیت سے ان کو خارج کرنا جن کو قرآن قطعی یقینی طور پر داخل کر رہا ہے اللہ اکبر ان کو خارج کرنا بیت سے یہ کفر نہیں تو اور کیا ہوگا کیا قرآن قطعی دلالت قرآن جو ہے اس کا انکار کفر نہیں ہوتا تو اور کیا ہوتا ہے اور میرے بھائیوں اس مقام پر یہ بھی کہتا چلوں کہ اس ریاض شاہ کا سب سے بڑا پالشی مالشی پالشی مالشی پالشی مالشی وہ چمن زماں جس کو غلطی سے مفتی کہتے اور وہ خود بھی اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا گمان کرتا ہے اور اہل بیت کا وہ بنتا ہے سب سے بڑا محب اور وہ دجال کہہ رہا ہے میں تو حیران ہوں میں نے اس کی تحریر پڑھی اس نے یہ مانگے والے مول ظہور کا نام لیا اس کو چیلنج کیا کہ یہ دیکھو یا اولاد رسول کے خلاف یہ مانگے والا ظہور جو ہے یہ فتوے جمع کر رہا ہے فتوے لے رہا ہے ادھر ادھر سے اس ریاض شاہ کے خلاف اسی اسی کلام پر اس نے کہا یہ اولاد رسول کا دشمن ہے اور میں کہتا ہوں مردود کہاں تو پیدا ہوا کیسے پیدا ہوا کہاں سے پڑھا کیا پڑھا وہ حسن پاک کو اہل بیت سے نکال رہا ہے تو وہ تیرے نزدیک اولاد رسول سے ہے اور جو ایسے کے خلاف فتوے جمع کرے وہ اولاد رسول کا دشمن ہے سا دشمن تیری نظر میں کیوں نہیں وہ دشمن اہل بیت بتا مجھے دجال تمہارا دجل و فریب دنیا پہ چلتا ہے اسی وجہ سے کیوں کہ یہ دنیا ظلمت کا دہ یورپ بن گیا اس وجہ سے علم نہیں رہا ایمان نہیں رہا ایقان نہیں رہا سمجھ نہیں رہی ورنہ تیرے جیسے تو عوام سے جوتے کھاتے ہیں اتنا دجل و فریب اتنا دجل و فریب جو حسن پاک کو اولاد رسول سے نکالے وہ اولاد رسول میں ہے اور جو ریاض شاہ کو نکالے وہ کافر ہے وہ گستاخ رسول ہے خیر ہے اور بغیرت کیا تیرے نزدیک حسن پاک اہل بیت میں نہیں ہے اس کا مطلب ہے تو بھی وہی ان سے بغض رکھتا ہے دجال جو وہ سینہ رکھتا ہے اور جنس جنس کی طرف مائل ہوتی ہے یہ بات بالکل ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے تو چیلنج کرتا پھرتا ہے مناظرے کے میں کہتا ہوں ایمان سے اگر تو گدھے کو چیلنج کرے نا تو گدھا بھی ہینگ کر تجھے جواب دے گا میں تیرے سے بولنا گوارا نہیں کرتا لیکن بد ہیں ان لوگوں کی جو تیرے تیرے جیسے کے جیسوں کے پیچھے چلتے ہیں پر یہ دنیا ہے ہی بد نصیب تیرے جیسے ہی تو امام ہے جتنا بڑا دجال ہے اتنا بڑا امام ہوتا ہے اس زمانے کا یہ تو بالکل ہم دیکھ رہے ہیں اقبال نے میرے دوستوں ایک بات کہی سناؤ اقبال فرماتے ہیں ایسے پڑھوں سے ان پڑھ اچھے ہیں اللہ کیا دعویٰ ہے دلیل یہ دی اقبال نے ربائی بعد میں سناتا ہوں ربائی بعد میں سناتا ہوں دلیل یہ بھی کہ ایک ہے اندھا ایک ہے بھینگا غلط بین ایک نابینا ایک غلط بینا ایک ایک کے دو دیکھتا ہے ایک دیکھتا ہی نہیں اقبال فرماتے ہیں اندھا ہمیشہ غلط بین سے اچھا ہوتا ہے وہ بولو بے وقوف ہو کیا سن رہے ہو کیا فرماتے ہیں اقبال کیا فرماتے ہیں اقبال مہنگے سے کون اچھا ہوتا ہے اندھا کیوں میں سمجھاتا ہوں میں سمجھاتا ہوں بھائیوں بات مشہور ہے جو مولانا روم کے پاس لکھی بعد میں سناتا ہوں پہلے فرق موٹا سا بتا دیتا ہوں اندھا کیونکہ اس کو معلوم ہے مجھے نظر نہیں آتا تو وہ خود پر اعتماد نہیں کرتا کسی آنکھوں والے پر اعتماد کرتا ہے کوشش کرتا ہے دوسرا مجھے لے جائے دوسرا دوسرا میرا راستہ پار کروائے بات سمجھ ایسے ہے کہ نہیں اور جو بہنگا ہوتا ہے وہ ایک کو دو دیکھتا ہے وہ خود پر اعتماد کرتا ہے تو نقصان کیا کرتا ہے جو مولا روم نے بتایا آپ فرماتے ہیں استاد نے کہا آپ یہ حکایت پڑھ چکے ہیں استاد نے کہا شاگرد سے شیخ نے کہا مرید سے جا کمرے میں شیشی پڑی ہے اٹھا گیا وہ بہنگا تھا اس کو دو شیشیاں نظر آئیں ارد کی حضور وہاں دو پڑے کون سی لے آؤں فرمایا اچھا جا ایک کو توڑ کر دوسری لے آ جب اس نے ایک توڑ دی تو شیشی تو ایک ہی تھی اب کچھ بھی نظر نہ آیا واپس آیا تو عرض کی حضور وہاں پر تو کوئی شیشی نہیں ہے آپ نے فرمایا بے وقوف وہ شیشی ایک ہی تھی تیری نظروں کا قصور تھا اگر اندھا جات اندھے کو آپ کہتے وہ عرض کر سکتا تھا حضور میں ہوں میرے ساتھ کوئی سلامتی والا بھیج دیں یا اس کو کہہ دیں تو شیشی تو نقصان نہ ہوتی سمجھ نہیں آ رہی معلوم ہوا اندھا ہمیشہ اندھا نقصان سے پھر بھی بچ جاتا ہے جو ہوتا ہے بہنگا ایک کو دو دیکھنے والا غلط بین وہ تباہی لاتا ہے اقبال فرماتے ہیں یہ سکولی پیر سکولی ملا اور سکولی عوام سکولی لوگ سکولی سیاستدان دان یہ سارے کے سارے بھینگے ہیں ایک کے دو دیکھتے ہیں یہ ہمیشہ مسلمانوں اور اسلام کی تباہی لاتے ہیں ان سے وہی طبقہ اچھا ہے جو ان پڑھ ہے کم از کم اتنا تو ہے وہ خود اتنا تو جواب صاف دے دیتے ہیں بھائی ہم کچھ نہیں جانتے جو جاننے والا ہے اس سے پوچھو تو ایسے لعینوں کے خلاف اقبال نے ربائی لکھی ہے آپ فرماتے ہیں سنا دوں آپ فرماتے ہیں زمن گیری کے مرد کو چشمے زبینا غلط بینے نکو تر زمن گیری کے نادان نکو ز دانش مند بے دین نکو تر فرماتے ہیں مجھ سے یہ نصیحت کی بات لے لے کہ اندھا مرد غلط بین سے اچھا ہوتا ہے یہ بات مجھ سے لے لے کہ وہ نادان بے علم جو نکو کیش جتنا اپنا مذہب جانتا ہے اس پر اچھے طریقے سے عمل کرتا ہے اس دانش مند اور صاحب علم سے بہتر ہے جو بے دین ہے جو بے دین ہے تعلیم یافتہ بے دین سے دیندار اپنے مذہب کی کم از کم قدر رکھنے والا بے علم بہتر ہے کمال کی بات کہی افسوس ہے پر افسوس کیوں افسوس نہیں صرف خبر دے رہے ہیں آپ کو کہ دیکھیے تو صحیح مسلمانوں حکومتوں کا زور ان لوگوں پہ لگتا ہے ان لوگوں کو تیار کرنے پہ لگتا ہے جو تمہاری اور اسلام کی تباہی ہے یعنی تعلیم یافتہ اقبال کہہ رہے ہیں تعلیم یافتہ سے ان یہ غیر تعلیم یافتہ اچھے ہیں تعلیم یافتہ سے یہ تباہی کرے گا وہ نہیں کرے گا اس کا مطلب ہے دنیا میں جتنی تباہی ہے تعلیم یافتہ لوگوں کی وجہ سے آئی ہے اب ان لائنوں کا جواب اس میں ہو گیا اقبال کی زبان سے جو کہتے ہیں جو مولوی انگریزی نہیں پڑھے انہوں نے تباہی لا دی وہ بغیرت کا بچہ اقبال کہہ رہا ہے جنہوں نے پڑھی ہے انہوں نے اتار تباہی کی ہے تم کہتے ہو تعلیم عام ہونی چاہیے اقبال کہتا ہے سمجھو یہ لانت عام کر رہے ہیں تو حکومت والو ابھی اقبال کی فوٹو ادھر ادھر نظر آتی ہے حکومت والو اقبال کا نام ابھی چل رہا ہے سکولوں میں اس کو مکمل نکال دو اگر خیر چاہتے ہو اگر خیر چاہتے ہو شر پھیلانے کے لیے اگر خیر چاہتے ہو شر پھیلانے کے لیے اگر خیر چاہتے ہو مسلمانوں کی تباہی اتارنے کے لیے تو نام نکال دو اس کا یہ تمہیں بدتر سمجھتا ہے ان پڑھوں سے یار مغان حجاز کا حوالہ دے رہا ہوں ربائی وہاں سے پڑی ہے خیر تو میرے بھائیو یہ جو ہے چمن ہے یہ یورپی خوردہ لوگ ہیں جی اس وجہ سے دیکھو عجیب بات امام حسن کو اہل بیت سے نکالا تو وہ ابھی اولاد رسول میں ہے اور جس نے اس کو نکالا یا اس کے خلاف فتوے جمع کیے وہ عمر سے نکل گیا کافر ہو گیا کیسی عجیب بات ہے معلوم ہوا یہ لوگ اہل بیت کے پکے دشمن ہیں اور میرے حضرت صاحب جو پیشین گوئی کرتے تھے آپ کی پیشین گوئیاں سب ثابت ہو رہی ہیں ہائے ہائے ہائے ہائے میرے حضرت صاحب فرمایا کرتے تھے اور فرماتے ہیں کہ یہ جتنا بریلوی طبقہ ہے نا ان کا اکثر حصہ جو ہے وہ اندر کا رافضی ہے یہ آپ کی پیشگوئی ہے جو آج تک آپ کو مختلف بریلوی ملاؤں پیروں سے سامنے آتی رہتی ہے میرے بھائیوں یہ گستاخی کا مسئلہ سمجھنے کے بعد آگے باؤنگیاں شروع ہو جاتی ہیں اب ان کو کون سی بونگیاں کہنا چاہیے علمی تو پہلی کا نام تھا یہ آپ ہی فیصلہ کرنا شاہ کا معنی پھیلنے والا ہوتا ہے شاہ کا معنی اوہو شاہ معنی پھیلنے والا ہوتا ہے ہاں جو بھی پھیل جائے وہ شاہ بن گیا ہاں۔ آپ بھی دن ب دن پھیلنے کی کوشش کریں اور میرے خیال میں شاہ کافی پھیلا ہوا ہے ہاں آپ کی چوڑائی لمبائی دیکھیں نا تو کافی آپ پھیلے ہوئے آپ بھی شاہی ہیں کیونکہ شاہ پھیلا ہوا اگر صحیح آپ شاہ دیکھتے ہیں تو آپ کو دو بھائی ملیں گے ایک دبئی ٹاؤن میں ایک ہجرے میں وہ پورے پھیلے ہوئے ہیں اور صحیح شاہ کا اطلاق اور جو باریک شاہ ہیں پتلے شاہ ہیں دبلے شاہ ہیں وہ مارے گئے کیونکہ شاہ کا مانا کیا ہے پھیلنے والا ہائے ہائے اللہ اکبر آگے سنیے پھیلنے والا بھی ہوتا ہے اور پھیلانے والا بھی ہوتا ہے کیا میرے خیال میں ریاض شاہ کے نظریے کے مطابق جہالت اور گستاخیاں پھیلنے اور پھیلانے والا شاہ ہوتا ہے یہ عجیب مانا ہے یہ صحیح اس کے حال کے مطابق مانا پھر آگے کہتا ہے شاہ مستفیٰ تھے جب کہا شاہ تل وجوہ میرے ہاتھ سے نکلنے والی مٹی یا اللہ کوئی بدری کافر نہ ہو جس کی آنکھوں میں نہ پہنچ جائے بدری کافر کہہ گیا علمی بہنگی آ گئی اور واقعہ کس جنگ کا ہے ہنین کا میرے ہاتھ سے پہلنے والی مٹی حضور کو شاہ بنا رہا ہے کیوں شاہ بنا میں پھیلنے والی مٹی پہلے نمبر پر وہ مٹی نہیں ہے وہ کنکریاں ہیں لفظ ہے ہسا ہسا کا مفرد ہے ہسات ہسات کہتے ہیں کنکری کو جی آپ کو اتنا ہی پتہ نہیں خیر چلو کوئی تعویل نکال لیں گے شاہ کی طرف تو آپ فرماتے ہیں یا اللہ کوئی بدری کافر نہ ہو جس کی آنکھوں میں یہ نہ پہنچ جائے تو کیونکہ مٹی آپ کی ہر آنکھ میں پھیل گئی تو آپ شاہ بن گئے پھیلانے والے بن گئے کاش کے زندہ کٹانا زندہ ہوتا تو ہم کہتے تو تنہا نہیں ہے افسوس ہے سد افسوس ہے بےچارا وہ دنیا سے اکیلا چلا گیا اس کو آسانی نہیں مل سکا بہت پرانا بندہ تھا وہ پرانی بات ہے اب میرے بھائیوں آگے کہہ رہا ہے علی کہتے ہیں کوئی نہ بچا سنو بھائی اب شاہت الوجو کا ترجمہ اس کی تحقیق کے مطابق کیا ہوگا شاہ کا معنی پھیل گئے شاہت وجو ہے فائل ہے شاہت الوجو ہو اب جو اسلامی معنی ہے جو دینی معنی ہے جو علمی معنی ہے وہ ہے چہرے بدصورت ہو گئے حضور کے اس مٹھی مبارک ہے کنکر ڈالنے سے بات سمجھنا تو شاہت الوجو کا کیا مانا ہوا صحیح علمی چہرے یہ ظالم کہہ رہا ہے شاہت الوجو کا مانا ہو گیا مٹی چہروں میں پھیل گئی تو حضور شاہ بن گئے اف اب تم خود سمجھدار ہو تعریفیں دیکھو مٹی پھیل گئی تو شاہد کا فائل تو مٹی ہوگا پھر اور چہروں میں وہ مفول بن جائے گا تو ہونا چاہیے تھا شاہت وجوہا پھر مٹی کے لیے لفظ ہوتا ہے تراب کیا کے ساتھ وہ مذکر ہے مونس کیسے استعمال کرو گے شاہد پھر کیسے بنے گا پھر تو ہونا چاہیے تھا اتراب و شاہل وجوہا مٹی نے چہروں مٹی چہروں پر چھا گئی کیا ہو گئی لانت ہے جب میں یہ لفظ بولتا ہوں چھا گئی اس حدیث کے اندر حدیث کے معنی کے حوالے سے تو مجھے ضمیر کہتا ہے کہ اس معنی پر قائل پر سوائے لانت کے کچھ نہ کر یہ تو بڑی تعریف ہے اتنا بڑا ظلم حدیث رسول کے ساتھ اتنا بڑا استحزا اتنا بڑا مذاق اتنی بڑی توہین فرمانے رسول کی دوستو آگے کہتا ہے علی کہتے ہیں کوئی نہ بچا سب کی آنکھوں میں مٹی پہنچ گئی یہ شاہ تھے حضور کو کہہ رہا ہے پھر کہتا ہے اور کربلا میں شاہ ہست حسین بادشاہ ہست حسین آگے جو بدھو بیٹھے ہوئے تھے وہ کہتے ہیں واہ واہ واہ اب میرا بھائی دیکھو جھوٹ بھی گھڑا بکواس بھی کی تعریف بھی کی توہین کا مرتکب بھی ہوا اور نتیجہ الٹا نفی بات ایسی کی بات ایسی کی کہ ایک ہوتا ہے مشبہ ایک ہوتا ہے مشبہ بے ممثلہ تمثیل تمسیل دونوں میں کوئی مطابقت ہی نہیں کہہ رہا ہے حضور نے مٹی ڈالی تو سب کے منہ میں پڑ گئی آنکھوں میں پڑ گئی بد صورت ہو گئے بد صورت وہ کہتا نہیں تو چھا گئے چھا گئی پھیل گئی تو حضور شاہ بن گئے اب کہتا ہے شاہ حسن حسین امام حسن شاہ نہیں ہے حسین شاہ ہیں خوشیوں والا رابظ والا نظریہ حسین شاہ ہیں بھائی کیوں حسین شاہ ہیں بادشاہ ہست حسین شاہ ہست حسین اچھا بھائی تیرے معنی کے مطابق تو چاہیے تھا حسین بھی پھیل جاتے کیونکہ چھا جانے والے کو تو کہہ رہا ہے شاہ حسین پھیل جاتے چھا جاتے حسین مٹی ڈالتے آنکھیں سب کی آنکھوں میں پڑ جاتی تو کہہ جاتا چھا گئے وہ بغیرت ادھر تو سارا سارا جو آپ کا مبارک قبیلہ تھا وہ تو شہید ہو گیا چند نفو سے قدسیا بچے نوجوان رہ گئے آپ نے مٹی کی مٹھی بھی نہیں ڈالی ڈالیا کربلا میں کبھی سنا ہے بولو تو صحیح کبھی سنا ہے آپ نے مٹی مٹی اٹھا کر پھینکی ہو مٹی بھی نہیں پھینکی آگوں اگلوں کو شکست بھی نہیں ہوئی بظاہر آپ کی شہادتیں ہوئی تو الٹا چھات ہو گئے وہ تیرے بیان کے مطابق اے گستاخ تیرے بیان کے مطابق تو یزید کی فوج بنتی ہے شاہ شاہ وہ گئے تو شاہ وہ بنے ظالم نہ شاہ حسین رہے تیرے خبیص بیان کے مطابق نہ حسن رہے اسی کو کہتے ہو محبت اہل بیت اور رافضی لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں ہمیشہ نام تو عزت اہل بیت کا لیتے ہیں لیکن ایمان سے کہتا ہوں جتنا بےزتی اہل بیت کی ان لوگوں کے منہ سے نکلتی ہے کسی کے منہ سے نہیں نکلتی کیا یہ کم بےزتی ہے جو وہ اہل بیت کی بیویوں کو فلمیں بنا بنا کر رول رہے ہیں اور کنجر کمینے لوگ اٹھاتے ہیں ان کو سید زادی بنا دیتے ہیں اور فلمیں بناتے ہیں اور خود کہتے ہیں بی بی پاک کے بال بکھر گئے فلان ہو گیا ہاں جی سینہ نکلا ہوا ہے بازو نکلے ہوئے ہیں بی بی یزید کے دربار میں ہے فلاں جگہ بول رہی ہے فلان رول رہی ہے گر رہی ہے فلان کر رہی ہے یہ اہل بیت کی بےزتی نہیں تو اور کیا ہوتا ہے یہ تو ہمیشہ اصول ہے کہ اگر کسی کے ساتھ ایسا معاملہ درپیش آئے تو دوست ہمیشہ چھپاتا ہے دشمن ہمیشہ پھیلاتا ہے سمجھ نہیں آئی کیا کہہ رہا ہوں تو یہ اسی طرح کی دوستی ہے نا اسی طرح کی دوستی ہے کہ شاہ ہست حسین چھا آ گیا وہ مردود چھا تو وہ گئے مقابلے میں کون سا آ گیا وہ امام حسین مٹی ڈالتے وہ سارے اندھے ہو جاتے جس طرح کے رسول اکرم نے ڈالی ہنین کے موقع پر وہ سارے اندھے ہو جاتے ان کو آپ قتل کر دیتے آپ محفوظ رہ جاتے پھر تو کہتا چھا گیا امام حسین وہ خبیص تیرا تو مانا نہ حسین پر صادق آ رہا ہے نہ حسن پر صادق آ رہا ہے مردود اس کا مطلب ہے کہ تیرے نزدیک جو چھا ہے وہ تیرے جیسا کوئی تیرے جیسا کوئی سور اب یز تیرے جیسا کچھ سورے اب یب ہی ہو سکتا ہے اور کوئی نہیں یا سور احمر کہیں تیرے جیسا سور احمر جو ہے وہ صرف ہو سکتا ہے اور کوئی نہیں ہو سکتا نہ حسن سید رہے نہ حسین سید رہے وہ چمن تو ہمیشہ اجڑا ہوا چمن ہے تیرے جیسے چمن پہ ہمیشہ ادھر ادھر الو بولتے ہیں تیرا ادارہ کیا ہے الو کا ایک اجڑا ہوا چمن ہے اور میرے دوستو اب میں ان ظالموں کو اعلی حضرت کی وہ بات سناتا ہوں جس کا میں نے دعویٰ یہ کتاب دیکھیں المعتقد المنتقد مولانا فضل الرسول بداجونی رحمہ اللہ کی اس پر حاشیہ اللہ حضرت کا المستند المعتمد آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہ ایک جو پڑولے شاہ ہے وہ بھی اس کا یہ منڈی باؤدین کے علاقے کا پڑولے شاہ اس نے یہ کتاب شائع کی تھی اسی سے سناتا ہوں اعلی حضرت امام اعلی سنت اس کے حاشیہ میں صفحہ نمبر دو سو اکیالیس پر فرماتے ہیں اہل امیر معاویت رضی اللہ عنہ اما عند اہل, اہل الحق فاستقامت الخلافت له رضی اللہ تعالی عنہ إن ابني هذا سيد لعل الله أن يصلح به أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين وبه ظهر أن الطعن على الأمير معاوية رضي الله عنه طعن على الإمام المجتبى بل على جده الكريم صلى الله تعالى عليه وسلم بل على ربه عز وجل فإن تفويض أزمة المسلمين بيد من هو كذا وكذا بزعم الطاعنين خیانت للاسلام والمسلمین السلام ومسلم معاذ الله الامام المجتبى اللہ رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ما ينطق عن الهوى ان ان هو هو الا الا وحي وحي يوحى يوحى فاحفظه فانه من اراد الله هداه یہ عبارت ہے آپ آپ فرماتے ہیں حضرت امیر معاویہ کو جب حضرت امام حسن نے خلافت سپرد کی اہل حق کا مذہب یہ ہے کہ آپ اس دن سے خلیفہ برحق ہیں پہلے امیر تھے بعد میں پہلے ملک تھے بادشاہ پھر بن گئے خلیفہ برحق اہل حق کا یہ مذہب ہے فرماتے ہیں اسی سے پتا چلا او بھائیو حدیث حدیث صحیح میں آیا جو جامع صحیح بخاری میں ہے کہ بے شک میرا یہ بیٹا سید ہے شاہ ہے یہاں پر ہم کہیں گے شاہ کیونکہ رسول شاہ فرما رہے ہیں سید کا معنی سردار سردار شاہ کو کہتے ہیں بادشاہ کہتے ہیں سمجھ نہیں آ رہی لال اللہ فرماتے ہیں حضور فرماتے ہیں مجھے امید ہے اللہ پاک میرے اس بیٹے کی وجہ سے صلح کروائے گا مسلمانوں کے دو عظیم گروہوں میں فرماتے اعلی حضرت اس حدیث شریف سے ظاہر ہوا کہ حضرت امیر معاویہ پر تان کرنا حضرت امام مجتبہ حسن پر تان ہے بلکہ آپ کے نانا کریم رسول اکرم پر تان اعتراض ہے بلکہ آپ کے رب پر اعتراض ہے کیوں کہ رس امت کی باغ ڈور ایسے لوگوں کے ہاتھ میں دینا ایسے شخص کے ہاتھ میں کہ جو بزام مخالفین مخالفین کے گمان کے مطابق نعوذ باللہ خائن ہے کافر ہے بدکار ہے فلان ہے فرمایا یہ امت کے ساتھ خیانت ہے اسلام کے ساتھ خیانت ہے اور پھر اس خیانت کی تعریف رسول کریں پھر خدا پسند کرے کیوں کہ رسول کا بولنا خدا کا بولنا ہے معلوم ہوا اے مسلمانوں میں جن کو برائلر کہتا ہوں وہ یقیناً برائلر ہیں کوئی بریلوی نہیں ہے ہندوستان میں جو بیٹھ کر ٹر ٹر بڑ بڑ بڑ بڑ کرتے رہتے ہیں میں ان بڑوں سے بھی کہتا ہوں بڑوے شرم کر بغیرت اگر اعلی حضرت کا نام لیتا ہے تو شرم کر کسی ملا کا کلمہ نہ پڑھ رسول کا پڑھ انڈیا میں بیٹھ کر ہمیں یزیدی کہتا ہے بغیرت تجھے شرم نہیں آتی ہم جن کو ثابت کرتے ہیں جس طرح جس طرح ہم کہتے ہیں اسی طرح نکلتا ہے جو دوسرے ہم کو کہتے ہیں بغیرت اس طرح ہمیں ثابت کر کے تو دکھاؤ تم جھوٹوں کی افواہ پر ہیں کان نہیں دیکھتے کتی کے پیچھے بھاگتے ہو شرم کرو مسلمانوں کی نسل بنو گاندھی کی نسل نہ بنو میرے دوستو یہ تھا ریاض شاہ کی علمی بونگیاں اور اہل بیت کی گستاخیاں اللہ پاک ہمیں ان تمام نہستوں تمام شرور تمام فتنوں تمام لانتوں سے محفوظ رکھے آخر دعوان الحمدللہ